جناب ابو صحبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ہمارا مذاکرہ ہوا کہ کس چیز سے نماز ٹوٹتی ہے تو وہاں جناب نے بیان کیا کہ میں اور بنی عبد المطلب کا ایک لڑکا گدے پر سوار ہو کر آئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے چنانچہ وہ اترا اور میں بھی اور ہم نے گدھے کو صف کے آگے چھوڑ دیا تو آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور بنی عبد المطلب کی دو بچیاں آئی اور صف میں داخل ہو گئی آپ نے ان کی بھی کوئی پرواہ نہ کی سننے ابو داود حدیث نمبر سات سو سولہ